موجودگی اور آپ کے زیر نظر بیٹھ گیا بارگاہ مجدد میات حاضرہ حضرت کبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنے لب خشائی کی ضرورت کر رہے ہیں حضرت جگر گوشہ حضرت کبیر نے مختصر بیان فرمایا ہے اس کے ہوں میرے بیان کی چند ضرورت نہیں لیکن باقی ماندہ کچھ معروضات جناب کو پیش کر دینا کبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا چہلم شریف اس دی روحانیت اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہی کسی مرد کامل کی یاد ہو رہی میں حضرت پاک ہوں اس کائنات کا بے نظیر اور بے مثال شخص پایا سبحان اللہ بے شخص بندہ ناچیز نو کافی اولیاء کرام زیارت نصیب ہوئی لیکن بڑے حضرت صاحب مسئلہ اور چھوٹے حضرت صاحب شیخین ورگا بندہ میری نظر علی پور شریف دیا کچہری حضرت صاحب تبلیغ و ارشاد فرما دے ہوں سن بڑے ایک عمر رسیدہ وکیل وکیل نے گلا سن کے آپ کہن لگا بزرگا اس جہان فتنیا کی کوئی حد لیکن تھوڑا مواد جہا ہے نا وہ دنیا دے تمام فتنیا نو کافی میرے دوستو اس جہان دی بد نصیبی ظلمات دے اندر پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارنا پینا جس کی وجہ حضرت صاحب کی قدر نہیں پہچان حضرت صاحب دی قدر اگر پہچانی ہے تو سڈے کلندر اقبال نے میں اس وقت حضرت صاحب چبلا دی تعلیمات دا خلاصہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا جنا سنیا ہوا ہے انہوں واسطے حکمت بننے تکرار سے جنہ نہیں سنیا انہ دا پہلا سبق سی اور حکومت وقت واسطے اسان ساروں دی طرفوں صحیح حق سچ کا ایسا پیغام جس نال انہوں یہ تسلی ہوگی کرام اولیاء کرام بزرگان دین دے طریقے دے پابند نے جنہ فسادات انہوں جنا خرابیاں منصوبہ بندی امید رہی یا خطرہ رہن ہے تو سمجھ لین کہ سڈے کول یہ جی کوئی شہ نہیں میرے حضرت صاحب قبلہ دی تعلیمات دا خلاصہ ہمیشہ جو ارشاد فرماند رہے ادب غیرت کفر مخل یہ سبق آپ سڈے اندر ایسا مضبوط کر گئے کہ انشاءاللہ اللہ جیویں رحمان دی سندل لکڑی پیمڑ نہ خوشبو اڈ نہیں سکتی مک نہیں سکتی الٹا سڈے جتنا مرضی دکھ تکلیف آن گیا یا آئی ہیں وہ سبق خوشبو بد سکتی ہے کم نہیں ہو ان شاء اللہ میرے دوستو ادب ادب غیرت کفر مخالفت آستے آپ نے جارحیت اور لڑائی دا سبق نہیں دیتا آپ ہمیشہ فرماندے سن اسلامی نظام اسلامی تعلیم اسلامی ماحول معاشرت اسلامی نظام دو یقین اعتماد رکھنے ہاں کفر دے ہر دے مخالف ہے انگریزی نظام دے مخالف ہے لیکن اسلام لیا کفر بجاو سڈے کول صرف دعا دا طریقہ لڑائی دا طریقہ نہیں مینو آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ حضور دا فرمان علی شان یہ ہے بہترین جہاد جابر سلطان نو کلمہ حق کہنا ہے یہ نہیں کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے ساتھ لڑنا ہے حضور نے لڑنے کی گل نہیں کی تھی حضور نے حق کہنے کی گل کی بے بے شک شک اللہ دے فضل و کرم نہ اصا جس ماحول جس جگہ تے بھی ہوا گے جس حال چی ہوا گے انشاءاللہ اپنا وظیفہ حق کوئی ادا کرتے رہا کیوں دوستو اسا ہر حال چیتے وظیفہ حق گوئی ادا کرتے رہ سرکاری ایجنسیوں کے لوگ بندہ ناچیز کی بات ضبط تحریر کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے میرے حضرت صاحب کے ہر خادم اور دین کے ہر طالب میں یہی بات چھپی دیکھو گے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا بے شک بے شک آپ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیاں اور جاسوس ہمارے دوستوں پر مسلط کر کے دیکھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات نکلے گی ہم وہ نہیں ہیں منافقانہ زبان استعمال کریں یہ ہم نے سبق پڑھنا ہوتا تو سکول سے پڑھتے یہ تو ہم نے پڑھے سکول میں تو ہم گئے نہیں یہ سبق ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس خلوص سچائی کا سبق ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہم کوئی چارحیت کا کوئی لڑائی فساد کا قدم نہیں اٹھائیں گے سنو میرے حضرت میرے حضرت کبھی گاڑیوں میں کچہریوں میں تھانوں میں تبلیغ کرتے تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوتے ہوئے تبلیغ کے دوران زیادتی ہوتے ہوئے بندہ ناچیز نے خود دیکھا لیکن میرے حضرت نے حق گوئی کا وظیفہ چھوڑا نہیں بار کئی بار آپ کے کپڑے پھاڑ دیے اور میرے نال خود دن ہویا کئی بار میرے نال ہویا میں بسا تو تھلے اتار دیتا کپڑے پھاڑ دیتے میرے بھائی سار صاحب نال اللہ ہو جلا شان ہو دے فضل و کرم نال اسا اپنا استقامت دراہ نہیں چھوڑا اور نہ ہی اسی چھوڑا گے یہ میں کیوں سنایا اگر کوئی آخیا فلاں جلسے دے اندر چشتی نال زیادتی ہوئی ہے وہ میرے نال زیادتی بتھیری ہوں لگی آئی اور اگر کوئی سمجھے کہ میرے ڈران نال میرے دھمکان نال میری زیادتی نال میری بدماشی نال میری گنڈا گردی نال چشتی حق گوئی دا وظیفہ چھڑ دے گا اس دن بے بے شک شک جی مینو چج نہیں توڑ نبھا نعرے تکبیر نارے رسالت نعرے تحقیق حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال آج تک پینتیس سال کا عرصہ ہوا بندے نے چیز کو اس میدان تبلیغ و دعوت میں اترے ہوئے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا میں نے کسی پولیس والے کو انگلی کا اشارہ کیا ہو لڑنا تو بڑی دور کی ہے پولیس کو مارنے والے اور ہیں تو پولیس کو مارنا چاہتی ہے وہ اور ہیں پولیس جن کو مارنا چاہتی ہے وہ اور کو سمجھے ہم نہ مارنے والے ہیں اور نہ ہی ہماری طرف مارنے کا کوئی ارادہ چھوڑنا جب ہم مارنے والے نہیں ہیں تو ہمیں مارنے کی کیوں سوچو گے اور اگر بال فرض تم مارنے کی سوچو گے تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ان کو مار دیں اور ہم کچھ نہیں کہیں گے کچھ نہیں کریں گے سنو میں دسنا چاہنا تاریخ لبیک بعض شر پسند گنڈیا کی طرفوں میرے تے قاتلانہ حملے ہوئے میرے ساتھی زرل لوگوں شدید زخمی کیتا گیا ہے اس کے باوجود سنو بندہ نا چیز کا اور میرے ساتھیوں کا رد عمل وہی ہوگا جو پہلے رہا یہ اسلحہ دیکھ کر اسلحہ دیکھ کر یہ پرمٹ کا اسلحہ لے کر دوست کھڑے ہیں یہ اسلحہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کو لڑنے کا ارادہ انہوں نے بنا لیا ہے یہ صرف لتر ہیبو پر عمل ہے لتر ہیبو ہوم پر عمل ہے ہمیں کوئی مار دے گا مرنے کے لیے تو ہم نے پہلے دن ہی پہلے دن ہی ہم نے تہیا کیا تھا جب حضرت صاحب نے مجھے پہلے دن ممبر پہ بٹھایا یہی سوچ کر بٹھایا کہ بیٹا حق وہی با بندہ کہہ سکتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے ارے بھائی ہم مرنے سے پہلے مر چکے ہیں یہ موت سے بچنے کا ہیلا نہیں بے وقوف دشمن کو ڈرانے کا ہیلا ہے ہم پاگل ہیں کہ موت سے بچنے کا علا کریں توبہ توبہ توبہ توبہ میرے دوستو یہ نہ سمجھنا استاد نے کو راستہ چھوڑ دیا اللہ دے فضل لال ساڈا رستہ ہو پکتا ہی جانا ہاں اسلام دین حکمت ہے کبھی سید لمبیا غار میں اور کبھی میدان میں ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کے دین کو حضرت صاحب کی برکت وسیلے سے سمجھنے والے ہیں ہم حکمت ضرور اپنائیں گے اور اپناتے رہے ہیں لیکن یہ موت سے بچنے کا نہیں یہ ہیلا نہ سمجھنا موت سے بچنے کا نہ ہی موت کا ڈر سمجھنا اس سے کیا ڈرنا جس کا آنا سورج کے چڑھنے سے بھی زیادہ یقینی ہو ہوتا کیا گھبرانا اس سمجھ نہیں آ رہا میرے دوستو بندہ ناچی کچھ عرصہ سے اپنے متعلق اور اپنے ساتھیوں کے متعلق سرکاری ایجنسیوں کا رویہ کچھ بدلتا دے اسٹیبلشمنٹ اور حقیقی حکومت ان کے طریقہ کار ہم سب جانتے ہیں کہ جس کو وہ اپنی نظر میں رکھ لیتے ہیں تو کیا کیا حربے اور طریقے اختیار کرتے ہیں یہ ہمیں بالکل پورا سورج کی طرح معلوم ہے تاریخ لبے کوئی چیز نہیں سپاہ صحابہ کوئی چیز ایم کیو ایم کوئی چیز نہیں ہم ان سب کو سکرین پر نچانے والوں کو ہاتھوں کو خفیہ ہاتھوں کو سمجھ رہے ہیں یہ ہم سے نہیں چھپ سکتے یہ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں چھپ سکتے افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے تازہ نظارہ میں نے دیکھا لبیک والوں نے ہمارے جلسے پہ حملہ کیا گالیاں نکالی شر پسندی کی شرنگیزی کی کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی مجھے گالیاں میرے منہ پر نکالتے رہے کسی گالی کا جواب میں نے نہیں دیا میں نے پولیس کو بلایا کہ جو انگریزی قانون میں گنجائش ہے قوم کے لیے رعایا کے لیے اس گنجائش سے فائدہ اٹھائے میں تو اتنا ہی کام کر سکتا ہوں حضرت صاحب زیادہ صاحب فرما رہے تھے ہم تم سے اسلام لانے کا مطالبہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تمہارے دائرہ قوت سے باہر ہے ہم جانتے ہمیں یقین ہے اسلام لانا تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں یہاں تو امریکہ سے اگر کوئی تھوڑا سا رخ پھیر کر فرا روس کی طرف متوجہ ہو تو اتنے بڑے وزیر اعظم کو کانوں سے پکڑ کر نیچے اتار دیتے ہو اور وہ گلی کوچے میں مارے مارے کتے کی طرح پھر رہا ہے تو ہم پاگل ہیں کہ ہم تم سے مطالبہ کریں اسلام لاؤ نہیں سن لو محفوظ کر لو ہم بے وقوف نہیں کمزور ہیں وقوف نہیں صرف کمزور ہے لکھ لو ہم تمہارے قانون میں تم نے جو اپنے نظام اور آئین اور قانون میں قوم کے حقوق اور گنجائش رکھی ہوئی ہے ہم اس سے صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں تاریخ لبیک نے سراسر زیادتی کی ظلم کیا کیا تمہارے آئین میں نہیں ہے کہ کسی کے جلسے میں شرنگیری کرنا جرم ہے اور جلسہ بھی منظوری کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بغیر منظوری کے کریں ہمارا کوئی بندہ نہ جائے اور میں اعلان کرتا ہوں جو ہمارا دوست ہوگا وہ کسی کے جلسے میں شریک نہیں ہوگا میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر چپ رہیں گے تو ایمان جائے گا اگر بولیں گے تو لڑائی ہوگی اور ہم لڑائی سے ہزارہ ہاں گریزاں ہیں بھائی انہوں نے سراسر زیادتی کی ہمارا دامن صاف ہونا ہمارے بے گنا ہونے پر یقینی دلیل یہ ہے کہ شاہدرا ٹاؤن کے ڈی ایس پی شاہدرا کے D S P Rana Qadeer نے میری گاڑی تقریباً پچاس پولیس اہلکار کی نگرانی میں لبیکیوں کے ہجوم سے نکلوائی اور یہ سمجھا کہ چشتی اس گاڑی میں بیٹھا ہے میں حالانکہ گھر میں کسی کے بیٹھا تھا تو گاڑی پر امن طریقے سے باہر نکلوانا ڈی ایس پی صاحب کا یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ چشتی پرچے کا حقدار نہیں تھا اگر چشتی پرچے کا حقدار ہوتا تو میری گاڑی تھاڑے کی طرف لے جاتے میری گاڑی گھر گھر پرامن طریقے سے گھر پہنچانے کے کیا ضرورت بھائی اس کا مطلب ہے ان کو احساس تھا جرم اگلوں کا ہے زیادتی اگلوں کی ہے یہ بے گنا بندہ ہے امن طریقے سے گاڑی لے کے نجیب بات ہے جب بندہ ہے نا چیز موٹر سائیکل پہ ایک اور راستے سے گیا اور پھر راستے میں وہ ملا اشرف شاکر جو ہے اس کے بیٹے نے قاتلانہ حملہ کیا موٹر سائیکل پہ آ کر مجھے گالیاں دی سب کچھ کیا اور پھر میں نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھنا تھا یادگار چوک یادگار چوک جس کو آزادی چوک کہتے ہو مینار پاکستان چوک میں لاری اڈا پولیس کا ڈالا موجود تھا وہ فورن ڈالا آگے آ گیا وہ مجھے اس کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے میں پولیس کے ہاتھ ڈالے میں بیٹھ گیا میں نے کہا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں میں ان کے ڈالے میں بیٹھ گیا وہ مجھے لے گئے عجیب بات سنیں اللہ اکبر انگریزی لوگ ہوں انگریزی سبق ہو اور پھر انسانیت کی امید کرے بندہ یہ بے وقوف کیسی عجیب بات ہے میں حفاظت کے لیے بیٹھا اور مجھے حفاظت کے لیے لے گئے کہنے لگے وہ آپ کا مسئلہ ہے میں نے کہا ہاں میرا مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا آپ کا تو چودہ ایس ایچ او ادھر ہیں فلان ہے خیر مجھے لے گئے بٹھا دیا کمرے میں کرسی دے کر عزت کے ساتھ بتایا بزرگ کہتے رہے فلان کہتے رہے بابا جی یہ وہ لیکن جو ان کا کام ہوتا ہے مجھے بابا جی بابا جی اور اندر سے پرچہ کاٹا جا رہا ہے بتاؤ پرچہ کاٹنا تھا حملہ آوروں پر اور کبھی دنیا کے کس قانون میں ہے کہ دفاع کرنے والا اپنا بچاؤ کرنے والا جو غصہ دلایا اشتعال دلایا وہ وہاں کے جو جلسہ کرانے والے لوگ تھے محلے دار تھے ان کو ان کو غصہ آیا یار کمال ہے اتنا بڑی حسین جمیل خوبصورت تقریر خطاب ہو رہا تھا یہ بیان ہمارا جلسہ خراب کر دیا ہماری بےزتی ہو گئی کہ وہ تو یہ سب کچھ ہونا تھا یہ تو فطری چیز ہے پرچہ ادھر کاٹنا تھا پرچہ مجھ پہ کاٹ دیا اچھا ادھر چائے منگاؤں بابا جی بابا جی او بابا جی ایک لڑکے نے ایسے پاؤں اٹھایا وہاں پر آوارہ گردی میں تین لڑکے آئے ہوئے تھے میرے ساتھ ہی ایسے پاؤں اٹھایا تو میری شلوار کے ساتھ اس کے جوتے کی کچھ مٹی لگ گئی تو ساتھ کھڑا ہوا اس سے لڑتا ہے کہتا ہے شرم نہیں آتی تجھے تین لمبا نہ پا دیا اب بزرگوں نے مٹی لائی جانا بزرگوں مٹی لگن گوارا نہیں پرچا ہو رہا تیاری ہو رہی ہے جیل بھیجن کی ہوں بچارے وہ سمجھتے ہو گے بھی چشتی ایڈا ہی پولا بیٹھا وہ میں کیا چلو مینو پینتی سال ہو گئے میں چٹیوں چٹی نو کالی کر کے بیٹھا پچوجا سال دا ہو گیا گل ہی سمجھ نہیں رات نو ساڑھے تین بجے شاہدرے پہنچا دیتا شاہدرے پہنچتا گیا اتے پھر انہیں بٹھا دیتا وہ تیاری پرچا اتے لکھا جا رہا دفات لگ رہی ہیں ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 4 4:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਥੋਏ ਆ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ کیا ایسے لوگوں سے توقع ہو سکتی ہے اسلام کی جو سراسر جھوٹے ہوں میں نے فون کیا پولیس کو اور ان کو کہا بھائی ان کو بٹھا لینا پولیس کے حوالے کریں گے وہ تو ریکارڈنگ موجود ہے میرے تو لفظ ریکارڈنگ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں نے کہا کہ پکڑ مارو انہوں میں کہہ دینا تو پھر انہوں نے خیر سی دو ہزار بندہ تو جلسے بیٹھا تھی محلہ جڑا ہے وہ سارا موافق سی بیبیاں وہ گالا کٹ دیا سن کے ایڈی سونی تقریر افسوس ہے میرے دوستو جس لئے میں حال وی میں خود درخواست ایک لکھی فوراً میں نے کہا بھائی یہ ڈی ایس پی صاحب کو درخواست پیش کرو میں مل کر جاؤں گا کراس پرچا پرچا میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کہا میں نے کہا جی میں جب دیر پہلے بات سنیں اور یہ میری درخواست میں میں نے نے نے کہا آپ آپ کو بلایا تھا ادھر تو معائنہ کیا کیا مشاہدہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر پرچا ان پر بنتا تھا آپ نے میرے اوپر ڈال دیا یہ کیا ہوا تو وہ پتہ کیا کہنے لگے میں انتظار کرتا رہا تمہاری رپٹ دینے کے لیے کوئی بندہ آتا میں نے بندے بھیجے لیکن کوئی بندہ نہیں آیا افسوس ہے اگر نہیں بھی آیا کوئی ہمارا بندہ پھر کیا اگر کسی مظلوم کی طرف سے بندہ نہ آئے تو پھر ظالموں کی حمایت شروع ہو جاتی ہے یہ تو کوئی عجیب دنیا کا قانون ہے یار پر سوائے ہنسی کے ہمیں کچھ نہیں آتا بتائیں یہ کہاں کا تک ہے کہ مظلوم کی طرف سے اگر کوئی فریاد رساں نہیں پہنچا تو اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ سارا کچھ مظلوم پہ ڈال دو میرے دوستو الغرض شکر ہے خدا کا پہلے تیاری ہو رہی تھی مجھے سنو بابا جی بابا جی بزرگ ہیں آپ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں یہ ان کو سب سبق پڑھایا جاتا ہے یہ ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق پیش آتے ہیں بابا جی بابا جی کہہ رہے تھے اور میں کہتا تھا یار میرے پیچھے لاکھوں دوست ہیں یہ نہ سمجھنا یہی ہے یہ تو ہر گھر سے کوئی ایک بندہ دو بندے آئے ہوں گے پتہ نہیں کتنے ہیں جو نہیں آ سکتے جی۔ میں نے کہا پیچھے لاکھوں بندے ہیں یار کچھ رحم کرو میری کم از کم میرے کسی دوست کو اطلاع تو کر دو ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کدھر ہوں کیا سمجھیں گے ان کو اتنا ترس نہیں آیا رحم نہیں آیا میں پوچھتا ہوں کون سے جرم کی سزا دے رہے تھے بتاؤ اور پھر جو ہی ہلچل مچی تو ساتھ ہی سختیاں نرمیوں میں بدلنا شروع ہو گئی اور فوری ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ کو باعزت سندر بھیجنا ہے میں خود چھوڑ کے آؤں گا تو سندر چھوڑنے کے لیے ڈی ایس پی صاحب رانا قدیر صاحب میرے ساتھ تشریف لے گئے آپ میرے دوستو اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے شکوا بھی ہو اور وہ بھی سامنے پیٹ پیچھے شکوے کا کیا مطلب دوستو ڈی ایس پی صاحب مجھے راستے میں کہنے لگے آپ کو کل یا پرسوں دونوں فریقوں کو بلا کر سچ کا نتارا کر لیں گے جب میرے غریب خانے پہ پہنچے اور کتب خانہ اور صورت حال دیکھی خدا جانے اب پیچھے سے کوئی آڈر آیا یا حضرت پر ذاتی کوئی اثرات تھے ڈی ایس پی صاحب کہنے لگے اب آپ نے ادھر نہیں آنا آپ کو ہم نہیں بلائیں گے اور ساتھ یہ لفظ اس بولا کہ ایسے عالم کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں بے بے بے شک شک شک دوستو اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے مجھے سنیے ہمیں کچھ شکایات واسطہ ہے کچھ بلا واسطہ ہے بل واسطہ تحریک لبیک کے مظالم کے حوالے سے اور کچھ بلا واسطہ پولیس اسٹیبلشمنٹ خفیہ ایجنسیوں کے جانبدارانہ اور ظالمانہ رویے کی شکایات یہ بلا واسطہ ہے وہ بل واسطہ ہم نے کئی جگہ پر دیکھا کہ پولیس تاریخ لبے دنیا گواہ ہے قتل کیا زلیل کیا رسوا کیا ایسا ایسا ان کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس بھولے گی نہیں حکومت بھولے گی نہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کے ساتھ ان کا دیا جا رہا ہے ہمارا ثابت کریں ہم نے کبھی نقصان کیا ہو کسی کا نہ جان نہ مال نہ عزت کسی چیز کا نقصان نہیں کیا نہ کچھ ثابت کر سکتا اگر عزت کی بات کی ہے تو عزت بچانے کی کی پردے غیرت کی کی ہے اگر عزت لوٹنے گوانے کی بات کی ہو تو پھر بتائیں اور میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کسی کے درد کسی کے دین اور عزت کے درد کی بات کرے اور وہ دشمن سمجھ اپنی جان پر اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہو میرے دوستو ان شکایات کا ایک پرچہ اور پھر جائز مطالبات میں یہ بنائے یہ میں نے لکھے ہیں تحریر شدہ ہیں میرے ہاتھ ڈی ایس پی صاحب اگر نہیں آ سکے نہیں آ سکے ایس ایچ او صاحب کہنا تھانہ کہنا تشریف لائے ہیں میں یہ اپنے شکایات اور مطالبات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گھنٹہ دو گھنٹے کا وقت ہے اس میں اپنے اعلی عہدے داران افسران کو جن میں وزیر داخلہ Punjab I G Punjab D C Lahore chief secretary home safety اور دو خفیہ ایجنسیوں کے اعلی عہدے دار یہ حضرات ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں ان کو ہمارے پاس تشریف لانے کی دعوت اگر وہ مہربانی کرتے ہیں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اتنے مظلوموں کی فریاد سن کر ان کو مطمئن کرتے ہیں تو یہ شام مہربانی ہوگی اگر نہیں آتے تو یہ اسی طرح ہی اجتماع رہے گا اور پھر ہم پھر ہم ان کے دفاتر کے سامنے ہم چلے جائیں گے اسی طرح یہ اجتماع جائے گا اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے جس طرح دوسروں کو تحفظ دیتے ہو راستے کا ہمیں تحفظ دیں آپ اور ہم اپنے شکایت صاحبوں کے سامنے اور مطالبات ان کے دروازے پہ بیٹھ کے پیش کر ہم نہ راستہ روکیں گے واحد بندہ آ چیز ہے کہ جب راستے روک کر سینکڑوں بندے تڑپتے روڈوں پہ مار دیے گئے اربوں خربوں کے مال نقصان کیے گئے اس وقت بندہ ناچیز چیز تھا جس نے جگہ جگہ خطاب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ راستہ روکنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے کا دھرنا دینے کا شرعی طریقہ حدیث رسول سے بتانے والا ناچی ہے کسی کو دنیا میں معلوم نہیں تھا یہ سب انگریزی طریقے ہیں شرعی طریقہ وہی ہے جو ابو داود شریف کے اندر ابن ماجہ شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ہمسایا تنگ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں سامان اٹھا اور راستے کے کنارے پہ رکھ کر بیٹھ جا گزرتے ہوئے بندے پوچھیں گے کیا ہوا تو انہیں بتانا ہے ہمسایا تنگ کرتا ہے اس نے ایسے ہی کیا ہر بندہ پوچھتا تھا یار خیر سامان ادھر رکھا ہوا ہے راستے پہ کیا کیوں بیٹھے ہو یار ہمسایا تنگ کرتا ہے جو بھی گزرتا وہ کہتا لانت ہے ایسے ہم سائے پر لانت ہے ایسے ہم سائے پر تیسرے دن یا شام کو میرے خیال میں وہ ہم تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں دست کی یا رسول اللہ اس کو اٹھا لیں آج کے بعد کوئی شکوا نہیں ہوگا یہ یہ شری طریقہ ہے کائنات میں اس شری طریقے کو دھرنے کے سری طریقے کو کسی نے بیان نہیں کیا ہم نے بیان کیا اور ہم اس طریقے کے پابند ہیں ہم وہاں بھی اگر پہنچیں گے تو انشاءاللہ شاء کنارے پر بیٹھ کر جن سے شکوا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی مہربانی کریں تاکہ نہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں زمان پارک ویسے عمران خان نے بھرا ہوا ہے تو ادھر سے کوئی اور پارک نہ بھرا جائے میں میں کچھ جلسہ کرنے والے ہیں ہمارے دوست ٹھیکیدار محمد نذیر صاحب جن کے ساتھ ظلم ہوا یہ یہ بیان الفی تقریباً پچاس لوگوں کے محل ستر لوگوں کے محلے دار جن میں بیس پچیس عورتیں ہیں انہوں نے بیان حلفی دیا کہ ان لوگوں نے آ کر ہمارے جلسے کو خراب کیا ہماری دل آزاری کی یہاں ایک بہت بڑا فتنہ فساد کھڑا کیا جس میں قتل و غارت ہو سکتی تھی ان لوگوں کے بیان حلفی موجود ہیں افسوس یہ ہے کہ شاہ درا تھانے میں یہ مسلسل جا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور ایف آئی آر جن پر کاٹنی فرض بنتا ہے ان پر نہیں کاٹی جا رہی اور جس پر حرام بنتا ہے اس پر کاٹ کر اور پتہ نہیں پھر کس مہربانی سے مجھے گھر بھیج دیا یہ دیکھو میرے دوستو میں نے جو لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے مالکان کو سناؤں گا پاکستان کی حقیقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اعلی افسران سے عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کی چند مظلومانہ پر امید گزارشات جس طرح یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فرنگی کی آزاد کردہ ریاستوں پر اس کی مکمل اجارہ داری کے قائم رہنے نے خصوصاً پاکستان کو نت نئے فتنے اور فسادات سے ایسا مبتلا اور متاثر کیا ہوا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اسی طرح یہ بھی اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک لبیک نے جن فطروں اور فسادات میں پاکستان کو مبتلا کیا ہوا ہے اس کی بھی نظیر نہیں مل سکتی دینی اور دنیاوی نقصانات قتل و غارت امن عامہ کی بے مثال تباہی کے ساتھ ہر اقدام بے نتیجہ ہونا اس کی بہترین خدمات شمار کی جاتی ہیں اور میں خیش احسانات نبوی سے بتائی جاتی ہیں جیسے ماضی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایم کیو ایم اور نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں سپاہ صحابہ سپاہ محمد کی سرکاری ایجنسیوں کی سرپرستی میں حقوق اور دین کے نام پر دہشت گردیاں تقریب کاریاں درد اور احساس زیاں رکھنے والوں پر مخفی نہیں ویسے ہی حال میں تحریک لبیک کی دین اور ملک قوم پر مہربانیوں کا حال ہے عید تمسیلس خروارے بعد اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ مکمل مراعات اکمل آشیرباد بعد جاری و ساری ہونا نت نئی معاشرتی پریشانیوں اور نت نئے فسادات کو جنم دے رہا ہے خصوصاً عرصہ سے عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے لیے لہذا اب مطالبات شروع ہو رہے ہیں اولن کسی کی آزادی رائے پر ان کی یعنی تحریک لبیک قدغن زنی اور جل سے روکنے کی جرت کرنا لڑائی فساد بنانے کی گنڈا گردی بند کی جائے اور ان سے لکھوایا جائے کہ ہمارے جلسوں محفلوں میں ان کے کسی فرد کی شرکت یقیناً نہیں ہوگی اور بصورت شرکت تمام حالات کی ذمہ دار تحریک لبیک کی مرکزی قیادت ہوگی اور اسی طرح ہمارے کسی فرد کے ساتھ ان کے کسی فرد کی ہنگامہ آرائی کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کارروائی فوراً عمل میں لائی جائے گی نمبر دو سانین ان کی طرف سے قتل کی دھمکیوں یہ جو مولی شاکر ہے جس نے وہاں فساد کھڑا کیا بھائی نذیر ٹھیک صاحب کھڑا ہو جاؤ تم جا کر شاکر کو جلسے سے پہلے سمجھاتے رہے کہ یار ہمارے جلسے میں خرابی نہ کرنا اس کا مطلب ہے اس کا پہلا منصوبہ بندی تھا کہ یار سارے جلسے خراب نہ کرنا جب میں نے خادم کے جنازے پہ اپنے ساتھیوں کو روکا میں نے کسی کو نہیں روکا کہ اس کے جنازے میں جو شریف ہوگا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا میرا حق ہے ہر کسی کا حق کوئی کسی کو اپنے دوست کو جانے دے نہ جانے دے کہیں آئی آئینی حق ہے میں نے روکا میں نے ان کے تو کسی ساتھی سے نہیں کہا کہ تم نہ جانا اپنے ساتھیوں سے کہا میرے دوست نے کانوں سے سنا اشرف شاکر چوک میں کہہ رہا تھا چشتی ادھر آیا تو میں فیر نہ مارا تھا اپنے پیو ادھر نہیں وہ فیر مارنے کے لیے ادھر آیا ہوا تھا اسی وجہ سے پہلے ایک پھر دس پھر ساٹھ بندہ ہو گیا اور میں نے کسی کو یوسف چوکے نے بھی یہی کہا خادم کے میں سالانہ میں سالانہ جلسے میں اس نے کہا اور ہاں، تین فلان جو گے ریکارڈ جینا حرام کر دیں گے یہ لفظ ان کی طرف سے قتل کی دھمکیوں اور خوف و ہراس پھیلانے پر پابندی لگائی جائے ہاں یہ بھی ہماری ظرفی دیکھیں ہاں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے فقط آزادی رائے کے اظہار کی اجازت دی جائے ان کو سال سن تیسرا نمبر ہمارے حضرات پر پولیس کے جانبدارانہ ظالمانہ جھوٹے مقدمات جس کی زندہ مثال میں بیٹھا ہوں مجھ پر بنا دیا ابھی تالا تالا خارج کیے جائیں جیسے لودرا میں بےچارے لودرا کے یہاں بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو جانا لودرا کے بلوچ ادھر آئے ہوئے ہیں یار ہاں حاج ریاض کے گاؤں والے یہ دیکھو لودرا کے یہ وہ بدماش لوگ ہوتے تھے جن کے قتل کی خبریں بی بی سلندن دیتا تھا میں نے اتنا جرم کیا کہ دین بیان کیا اور یہ قتل سے منہ مو موڑ کر اللہ رسول کے دربار میں سج ریز رہتے ہیں میں نے مدرسے کے لڑکوں کو نہیں چھینا معاشرے کے بدماشوں کو چھینا ہے یہ اللہ کا فضل ہے میرے حضرت صاحب کبلا جن کا دربار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے ان کے فیض کا نتیجہ ہے اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں ایک میں ایک باقاعدہ کوئی طالب علم ہوں مدرسے میں بھی ایک آوارا گرد تھا ہمارا گرد کو مسلمان کر کے انہوں نے ممبر پہ بٹھا دیا بس اتنا سی بات یہ دیکھ ان پر جھوٹے مقدمات تیس بندے اندر ہیں کوئی وہاں کا وہاں بھی بدماش ہے منگلے نمبردار ہیں وہ پولیس کو جو کہتے ہیں یہ غریب ہیں وہ اٹھا کر پہن دیتے ہیں تیس بندے اندر ہیں کس جرم میں کوئی جرم تو بتاؤ اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے ان کی جگہ میں اندر جاؤں گا میں ایمان سے کہہ رہا ہوں شرفیاں کہہ رہا ہوں اگر میرے دوستوں کا جرم ثابت ہو جائے ان کی جگہ میں جیل میں چلا جاؤں گا اور سی ٹی ڈی کی تحقیقات میں سب کو پریشان کرنے کی بجائے مرکزی قیادت سے رجوع کیا جائے ہم بیٹھے ہیں اگر کوئی چیز چھپائیں تو پھر بتاؤ چوتھا نمبر خاموش ہو جاؤ رابعان چوتھا نمبر پولیو کے قطرے پلانے پر جبری طریقہ ختم کیا یہ خود ہی تو کہتے ہیں لا اکرا ہے دین میں جبر نہیں ہے نہ کسی کو جبرن داڑھی رکھا سکتے ہو نہ نماز پڑھا سکتے ہو ایسے ہے تو جبرن پولیو کے قطرے کیوں پلائے جاتے ہیں یہ خدا کے فرد قرآن ہر چیز سے بلند ہے اگر کہتے ہو ہم کرتی ہیں میں بیٹھا ہوں مسکین شوگر کا مریض ہوں بلڈ پریشر کا مریض ہوں دل کا مریض ہوں کتنی بیماریوں کا مریض ہوں اور کم از کم میری دوائیوں کا ٹھیکہ اٹھا لو یہاں اگر ایسی بات کرتے ہو پتہ نہیں ہے مجمع سے ہزاروں بندے نکل آئیں گے جو مستقل دوائی خار بیمار حالت زار والے ہیں رحم کیا جائے اور اگر اس سے بھی زیادہ مہربانی چاہتے ہو ہم جیسے مظلوموں پر تو آٹا بہت مہنگا ہے سب کو مفت دے دو انہیں امریکہ برطانیہ سے کہو پولیو بھیج دو آٹا بھیج دو میں نے یہ لکھا پولیو کے قطرے پلانے پر جبری طریقہ ختم کیا جائے یا پھر دلائل کے ساتھ ہمیں مطمئن کیا جائے تم اگر مارنا چاہتے ہو تو ہمیں بھی تو کوئی معشوق دکھاؤ جس پر ہم بھی بڑی خوشی سے جان دے دیں خامسن پانچواں نمبر دوسروں کی طرح محافل کرنے کی سرکاری اجازتوں کا پروانہ جاری کیا جائے یا پھر سب کی محافل بند کرنے کا اعلامیہ جاری کیا جائے وہ یار کوئی سخی دے کوئی مترئی دے عمران خان نے پورے ملک جلسے کیتے نے کر رہا ہے کدی بھول کے بھی منظوری نہیں لینا اسی منظوری بھی لینے ہاں لبیک ایک انگوٹھے دی شرارت پولیس سڈے سارے خرچے تباہ کر کے رکھ لکھان روپئے سارے جلسے تے لگ چکے ہوں انتظامات این بر وقت برباد کر دیں سادے سن چھٹے نمبر ہماری مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے آئینی اعلامیہ جاری کیا جائے خود ہی تو اب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مذہبی آزادی ہے تو کم از کم ہمیں بھی تو وہی آزادی دو جو آئین میں لکھی ہوئی ہے اور آخری میں نے یہ لکھا اس کو وہی بندہ سمجھے گا جو اپنی ماں بہن کی عزت اور غیرت کا درد رکھتا ہے مولا علی مشکل کشا فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ الا تگارول بین گم سو الیہم جال الیہا مولا علی فرمایا کرتے تھے تمہیں حیا نہیں آتی تمہیں غیرت نہیں آتی اپنی عورتیں غیر مردوں میں چھوڑ دیتے ہو وہ غیر مردوں کو دیکھتی ہیں غیر مرد ان کو دیکھتے ہیں تمہیں غیرت نہیں آتی حیا نہیں آتا معلوم ہو ولایت کا سردار تو ہمیں سبق دے گیا اور منہ اپنی گھر والیوں کا دکھانے والے بے غیرت ہے ہم نے کسی فرنگی دلے کی بے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اپنی بچانے کے ذمہ دار تو ہیں تو میں نے کیا لکھا میں نے لکھا اسلام کے ہم اسلام کے پردہ غیرت پر یقین رکھنے والے ہیں لہذا ہماری مستورات کے شناختی کارڈز پر شرط تصویر ختم کر کے طریقہ قدیم کے مطابق فنگر پرنٹ پر شناختی کارڈ جاری کرنے کا حکم کیا جائے سنو عجیب بات ہے تصویر چلتی ہے لیکن فرنگ یہ فنگر پرنٹ ضرور چلتا ہے کیوں اس کا مطلب ہے اصل چیز یہ ہے بندہ بدل جائے عمر بدل جائے عمر ڈھل جائے انسان کی تصویر ہزاروں رنگ بدل لیتی ہے لیکن قدرت نے یہ جو لکیریں بنائی ہیں یہ نہیں بدلتی تو خدا کے بندوں کچھ کچھ تو رحم کرو ہمارے اوپر ہمارے تمام معاملات سرکاری غیر سرکاری خصوصاً ورثے وراثت کے مسائل وہ پڑے ہوئے ہیں ہماری کچھ بیویوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں کچھ رقبہ ملے وراثت کا یا نہ ملے لیکن ہم اپنی عزت غیروں کو دکھانا نہیں گوارا کرتے تو ان پر تو رحم کرو ان پر تو رحم کر لو کوئی پتہ نہیں یہ دیکھا ترکی کتنے ناز سے جی رہا تھا پچاس ہزار کوئی پتہ نہیں کتنی شام کا حال دیکھو عراق کا اب تو خبر پھیل رہی ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی باری ہے اور کہتے ہیں کہ ادھر آنا ہے اس نے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے یہ صدی عذابوں کی صدی ہے یہ میرے دوستو بندہ ہے اپنی ابتدائی تمہید کے ساتھ یہ لکھا یہ میں جناب سچ صاحب کو پیش کرتا ہوں ہم ادھر ہی اگر آپ کے اعلی داران تو مثبت جواب ہمیں دیتے ہیں تو کب ہمیں بتا دینا ہم یہاں پر بندوبست کر لیں گے ان سے میٹنگ اجلاس لیں گے اگر وہ نہیں آتے اور ان کی طبع نازک پر یہ بات گراں گزرتی ہے تو پھر ہم مسکینوں کو تو ہمیشہ مصیبتیں اٹھانے کی عادت ہے تو ایک مصیبت یہ بھی اٹھا لیں گے لیکن یہ نہ سوچنا ہم مزاحمت نہیں کریں گے لڑیں گے نہیں ذرہ برابر کسی کو نقصان نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ لیکن جن سے شکایت ہے ان کے قانون کے دائرے میں رہ کر جہاں تک گنجائش ہے قانون میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے اسلام لاؤ کیوں ہمیں پتہ ہے وہ بےچارے خود مجبور ہیں خود آجز ہیں ان کے دائرہ قوت میں نہیں ہے وہ تو امریکہ سے اگر روس کی طرف رخ ہو جائے کان پکڑ کر بےچارے اتنے لمبے کو نیچے ایسا پھینکتے ہیں وہ بےچارا کتے کی طرح گلیوں میں گھوم رہا ہے تو بھائی ہم کیا اب کتا بنے ہم نہیں بنیں گے سیدھی سادی بات ہے ہمیں کوئی توقع ایسی نہیں لیکن تمہارے قانون آئی کے اندر جو انگریز کی طرف سے گنجائش رکھی ہوئی ہے اور بھائی اس گنجائش سے تو ہمیں فائدہ لینے دو اگر تمہارے آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات ہو میں مجرم اگر بالکل مطابق ہے تو پھر رحم کرنا آپ کا فرق پڑتا ہے بس ہماری جو آپ تک فریاد تھی جو پہنچانا تھا پہنچا دیا آپ آگے ہمیں وقت دے دیں بڑی اب آپ تشریف لے جا میں دیکھا گا چ تفادار کیڑا ستار کہڑا بڑے اٹھ اٹھ کے نعرے مار دے سو گے نال تیرے ترس دے سدھی نو دن رات اجیو نی باریاں ڈیری محمد بیا نو جب سارا کملی والے دیا سچی سونے دے گل مچیا نارا غیرت لٹ نہیں سکتا اور خیرت کا قافلہ لٹ نہیں سکتا اور رشتہ پیار Stop. Stop.